علی بن محمد بن بن بشر اور عیسیٰ یونس سب نے ابن ابی سے اسی کے ساتھ حدیث بیان کی اور عیسیٰ کی حدیث میں ہے اسے کسی مشقت میں ڈالے بغیر اس شخص کے حصے کی ادائیگی کے لیے کام لیا جائے گا جس نے آزاد نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو چونتیس